ابو قلابہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے راوی ابو قلابہ یا انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی حدیث ارشاد فرمائی لیکن بیان کیا کہ دستور یہ ہے کہ جب کماری سے شادی کرے تو اس کے ساتھ سات دن تک رہنا چاہیے اور جب بیوہ سے شادی کرے تو اس کے ساتھ تین دن تک رہنا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو تیرہ